حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے انہوں نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں پیٹ کے بل لیٹ کر پانی پینے سے منع فرمایا ہے اسی کو کرع کہتے ہیں اور ہمیں ایک ہاتھ سے ٹلو میں پانی لینے سے منع کیا ہے اور فرمایا کوئی شخص اس طرح زبان نکال کر پانی نہ پیئے جس طرح کتا زبان سے پانی پیتا ہے نہ اس طرح ایک ہاتھ سے پانی پیئے جس طرح وہ لوگ پیتے ہیں جن سے اللہ ناراض ہے اور نہ رات کو کسی برتن میں پانی پیے جب تک اسے حرکت نہ دے لے سوائے اس کے کہ برتن ڈھکا ہوا ہو اور جو شخص انکسار کی کے نیت سے ہاتھ سے چلو بھر کر پانی پیتا ہے حالانکہ اسے برتن مل سکتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے اس کی انگلیوں کی تعداد کے مطابق نیکیاں لکھ دیتا ہے یہ ہاتھوں کی لب عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کا برتن تھا جب انہوں نے یہ کہہ کر پیالہ پھینک دیا تھا اف یہ بھی دنیا کا سامان ہے سننے ابن ماجہ حدیث نمبر تین ہزار چار سو اکتیس